مرشد ثانی سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق وقت قلندر زمان حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شامل عنوان ہے نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں دلت کی باتیں یعنی جب دینی مجالس میں یا لوگوں میں بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں بہت ہی شریف النف ظاہر کرتے ہیں لیکن جب خلوتوں میں یعنی ایسی مجالس سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر اب وہی اپنی جو ہے وہ شیطانی کارستانی یا شیطانی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مارے گی یہ کیا شرافت ہے کیسی نجاوت نجاوت کے یعنی پاکیزگی کیسی نجاوت ہے یہ کون سی شرافت ہے ہر ہر دم خدا رہنا ہی شریفوں کا کام ہے اور جو ہر دم خدا نہ رہے کہیں خدا رہے گھڑی میں اولیا اور گھڑی میں بھوت تو یہ خدا نہیں ہے یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں دلت کی باتیں اب جی شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کے جو چار اعمال ہے اس میں سے دو خاص اعمال کو بیان فرمایا ہے اور حدیث پاک کا کیا بہترین قرآن پاک کے آیت کی تعبیر اور حدیث پاک کی تعبیر کیسی بہترین آتا وہی میں زنا کار آنکھوں کا پاس خدا کا پاس کار آنکھوں کا نبی ہے ملعون جس کو پکارا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا یعنی کار آنکھوں کا بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النظر جو نگاہ خراب کرتا ہے نامحرموں کو دیکھتا ہے آنکھوں کا زنا کرتا ہے آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی اور فاصل خدا کا یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے کل المکمین یا غزو میں نبس جو کہنا نہیں مانا اللہ کا اللہ تعالیٰ تو منع فرما رہے کہ نامحرموں کو مت دیکھو تو یہ خدا کا بھی فاصل نافرمان ہو گیا اور آگے فرمایا کہ نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کرنے والے کے لیے بد دعا فرمائی ہے لانت کی اللہ تعالیٰ سے بد دعا فرمائی ہے تو وہ ملعون ہو گیا جس نے نگاہ خراب کی زنا کار آنکھوں کا فاسق ہونا کا نبی نے ملعون جس کو پکارا نبی نے ملعون جس کو پکارا خرید نظر سے جو لانت خدا کی خرید نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ہدایت کی باتیں وہ کیا کر رہا ہے جنایت کی بات را کو کا نبی نے ملعون جس کو پکارا خرید نظر سے جو لعنت خدا کی خرید نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے جنایت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجاوت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں دلت کی باتیں نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی نہیں اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ رب کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ رب کی کہ محبوب ہے بار گاہے سمجھ میں کہ محبوب ہے بار گاہے سمجھ میں نہ دامت کے آسو نہ دامت کی باتیں محبوب ہیں بار گاہ سمد میں ندامت ندامت کے کی باتیں یعنی اگر گناہ کی لت نہیں چھوٹ رہی تو مایوس مایوس نہ ہونا چاہیے اگر لت نہیں چھوٹ رہی تو مولا کے دروازے کو بھی نہ چھوڑو مولا کے سنگ در کو مت چھوڑو اللہ سے چپکے لپٹے رہو کیونکہ ہمارا کوئی اور در نہیں ہے ایک دنیا میں بھی وہی ہمارے ہیں اور آخرت میں بھی وہی ہمارے ہیں ہم انہی کے ہیں وہ ہمارے ہیں ہم انہی کے ہیں تو ہم جائیں کہاں کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں لہذا اگر گناہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے تو اللہ کو بھی نہ چھوڑو اللہ کے دروازے سے چپتے رہو کبھی نہ کبھی ان کو ایسا رحم آئے گا کہ ساری دنیا کے گمراہ کن ایجنسیاں لگی رہیں لیکن وہ ایسا جلد فرمائیں گے ایسا کرم فرمائیں گے کہ سارے ساری گزشتہ بازی کی تلافی بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں یہ کہ بس لگے رہو ان کے در کو مت چھوڑو روتے رہو اور ان سے مانگتے رہو نہیں چھوٹتی اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی محبوب ہے بار گاہ سمد میں ندامت کے آسو ندامت دامت کی بات خود اپنی تمنا کا پون کرنا خود اپنی تمنا کا پون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا نہیں کام ہے دل ہے یہی شروں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ شیر مردوں کی ہمت کی بات ہے یہ شیر مردوں کی ہمت کی بات ہے اور اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام پری سے شولہ بکا ہے کہ نام طریقت سے شولا بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو بقت ہے طریقت کی باتیں یہی تو بقت ہے طریقت کی باتیں بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا دین اپنے نفس کے برے برے خواہشات کی وجہ سے جو ہمارے دلوں میں غیر اللہ بسے ہوئے ہیں اور نفس کے نفس کی غلامی کی وجہ سے دین ہم کو مشکل معلوم ہونے لگا اور تب معلوم ہونے لگا احکامات پہ عمل لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے دین ہے نفس کی جو ہے وہ صفائی ہوئی اور رضائل کا خاتمہ ہوا اور حضرت والا کی صحبت کی برکت سے دین جو ہے وہ میٹھا معلوم ہونے لگا محبت معلوم ہونے لگی دین کے احکامات پر عمل کرنے میں مزہ آنے لگا اور ایمان ذوقی حالی اور وجدانی نصیب ہوا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں اے زاہد رو کس وہن میں مبتلا ہے اے زاہد رو کس وہن میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شولہ کرتا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں ابھی جو شاہ نے یہ حضرت والا میسا رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اپنے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے شہر کی شان میں کہیں کہاں کا خاصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گنا خاصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں گناہ سے بہت دور کی بات ہے گناہ کے خیال بھی بہت دور جن کی صحبت سے صحبت بابرکت اور صحبت پاک میں گناہ گار جا کے گناہوں کو بھول جاتے تھے اور باقی کا خیالات لے کر آتے تھے تو کیا ان کا اپنا کیا حال ہوگا گناہ کیا معاشیت کیا کبھی غفلت کی بات یعنی اللہ سے غفلت ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوری بھی ہم نے بھی کبھی اس سے نہیں سنی کہاں کا تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو کو میرے شیخ کے پاس آ کر تمہیں تو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تمہیں کو تو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سارا محبت ارے وہ تو خود ہے سارا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سرا کا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شہد ہی کا وہ ہوتا سراپا میرے شہد ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت ایسی سنی ہے محبت کی باتیں خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا پھو کر دلیری سے ہر ایک تمنا سکوں کر کے ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے شرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک کے کا یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی بات مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں جنت کی باتیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ریونین ربانی ایمان پر خاتمے کے چار نسخے شاہ فرما رہے ہیں لہذا ریونین کی سڑکوں پر نظر بچا نظر بچا کر نے خاتمہ کا سودا کر لو یہ تو جہاں کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی ہو ہر جگہ یہ حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام رکھا ہوا ہے تقریباً اس کا انتظام ہر جگہ ہے چاہے ہمارا ملک ہو چاہے کہیں بھی ہو لہذا ری یونین کی سڑکوں پر نظر بچا کر حسن خاتمہ کا سودا کر لو اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے کیونکہ اہل علم حضرات کو دلیل چاہیے ملا باشد کے چپ نہ شور لہذا آپ دلیل بھی سن لیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ اے ملا حضرات اور میں بھی ملا ہوں آپ کی برادری کا ہوں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت ورد انا حلاوت المان ادا کا قلبن لا تخرج خرج میں اللہ جس کو ایک دفعہ حلاوت ایمانی دیتا ہے پھر واپس نہیں دیتا اور جب حلاوت ایمانی قلب سے نہیں نکلے گی تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا لہذا نظر بچانے پر خاتمہ ایمان پر ہوگا پس نظر بچا کر حسن خاتمہ کا فیصلہ کرا لو اور حسن خاتمہ کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کر لو اب اللہ والی محبت شہری سے زیادہ ہوتی ہے لہذا اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ اس میں شہر کی لائقی کا کوئی کام نہیں ہے بلکہ اللہ والی محبت ہو کرنے والے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے دل میں اخلاص اخلاص ہو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو کوئی غرض نفسانی نہ ہو بس اس پہ انشاءاللہ معاملہ ہو جائے گا فرمایا کہ اللہ والی محبت سے زیادہ ہوتی ہے لہذا اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی لاحب اللہ للہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی حلاوت دیں گے جو کبھی واپس نہیں لیں گے اور خاتمہ ایمان پر ہوگا ایمان پر خاتمے کے دو نسخے بتا دیے ایک تو سڑکوں پر نظر بچانا ہے اور دوسرا کسی اللہ والے سے محبت کرنا ہے سڑکوں پر خواتین سے اپنے خواتین نہ بجوائیے سڑکوں پر خواتین سے اپنے خواتین نہ بجوائیے مزاحم کہتا ہوں کہ دیکھو چابی مت کہو کنجی کہو کیونکہ چابی کا وزن بھابی سے مل جاتا ہے اور خواتین بھی مت بولو کیونکہ خواتین کا وزن خواتین سے مل جاتا ہے اس لیے تین بج کے پندرہ منٹ کا ہو ان کے سائے سے اور وزن سے بھی بچو ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں شراب کے مٹکے بھی توڑوا دیے تھے کہ ہو سکتا ہے زرد کو دیکھ کر مضروف یاد آ جائے تو یہ لغات جو ہیں یہ زرد ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو بولنے سے مضروف یاد آ جائے وزن یاد آ جائے گا ہاں۔ اور خاتمہ کا تیسرا نسخہ مسواک ہے مسواک کرنے سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا علامہ شامی کی عبارت دیکھو فرماتے ہیں ان سوا کی یوگت کے روح کلیمت شہادت کی موت یعنی مسواک کی سنت موت کے وقت کلمہ شہادت کو یاد دلائے گی اور چوتھا نسخہ اذان کے بعد کی دعا ہے اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت کی شفاعت کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا میری شفاعت اس پر واضح ہو جائے گی شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ بمانی وجبت کے ہے یعنی واضح ہو جائے گی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت واجب ہو جائے گی تو بشارت حسن خاتمہ یعنی اس میں حسن خاتمہ کی خوشخبری کی طرف اشارہ ہے جمعے کے دن کی موت کی فضیلت ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے ہم سب کو جمعے کے دن موت آئے حضرت فرمایا تھا کہ یہ کہہ رہا کہ اسی جمعے آ جائے مطلب جب بھی جب بھی موت آئے اللہ تعالیٰ کو عمر دے برکت کے ساتھ عمر میں برکت بھی دے اور جتنی بھی عمر ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کامل ہم کو نصیب ہو اسے کامل فرما برداری کے ساتھ جتنی عمر بھی ہوگی ہمارا انشاءاللہ اس میں فائدہ ہے نہ ہی اللہ کا قرب اور نہ ہی انعامات ملیں گے ارشاد کرنا ہے کہ اللہ کرے ہم سب کو جمعے کے دن موت آئے اور جمعے کے دن انتقال نصیب ہو چونکہ حدیث پاک میں ہے مام مسلم او مسلم دن جمو تفی یوم جمعہ کی اللہ القبری و فکن قبری و لقی اللہ ولا حساب علیہ وجا یوم القیامتی وبا ہُو شب شبود شہ او تو جو جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرے گا اسے قبر میں آزاد نہیں ہوگا اور قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا اور میدان حشر میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی سبحان اللہ یہ حدیث ملا علی قاری رحمت اللہ محدث عظیم نے میرکا شرح مشکات میں لکھی ہے اور اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے حاضر حدیث حدیثی اطلاف و تقریب یعنی یہ حدیث محتمل ہے ایک قیامت تک کہ قیامت تک سوال و جواب نہ ہوگا اور مقید بھی ہو سکتی ہے مگر فرماتے ہیں ول اطلاق اول اول وول اول اول فضل مولا یعنی اس حدیث کو مطلب رکھنا اولا ہے کیونکہ اس میں مولا کے فضل پر نظر ہے اور مقید کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل کے منافی ہے یعنی مقید کرنا کہ بس اس وقت تک تو ہو نہیں ہوگا اور بعد میں عذاب ہوگا حشر میں عذاب ہوگا یا قیامت میں عذاب ہوگا یا بعد میں عذاب ہوگا جب جب یہ فرما دیا کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا تو بس وہ مطلق اس کو مطلب سمجھنا چاہیے اللہ کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث کو مطلب رکھنا اولا ہے کیونکہ اس میں مولا کے فضل پر نظر ہے اور مقید کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل کے منافی ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے بڑی ہے کہ جمعے کے دن تو آزاد نہیں ہوگا اور ہفتے کے دن سے کھنچائی شروع ہو جائے ملا علی قاری اللہ علیہ کو اللہ جزا دے کیا علوم ہیں حضرات کے فرماتے ہیں کہ بس اس حدیث کو مطلق رکھو کیونکہ مولا کے فضل پر نظر ہے کہ قبر میں قیامت تک حساب نہیں ہوگا اب رہ گیا یہ کہ جمعے کے دن اتنا ثواب کیوں ہے تو جو اللہ بیت اللہ میں ایک لاکھ کا ثواب رکھ سکتا ہے جو اللہ اپنے گھر کو شرف دے سکتا ہے مکان کو شرف دے سکتا ہے وہی اللہ زبان کو یعنی جمعے کے دن کو بھی شرف دے سکتا ہے یہ شرف زمانی ہے وہ شرف مکانی ہے مکان اور زبان کا خالق یعنی زمانے کا بھی وقت کا بھی خالق اللہ ہے اور مکان یعنی جو بھی جگہ ہو اس کا بھی خالق اللہ ہے مکان اور زمان کا خالق اللہ ہے وہ شرف مکانی دینے پر بھی قادر ہے اور شرف زمانی دینے پر بھی قادر ہے اس لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں لئی فضل حاضر حدیثی القیاسی و نظر اس حدیث کی فضیلت میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ قیاس اور عقل لڑائیں اعتماد القول صادق صادق مستقب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد کرو کہ جو جمعے کے دن مرے گا اس کو آزاد قبر نہیں ہوگا اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہر لگی ہوگی ولا حساب آ اور قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کی رحمت سے جمعے کے دن ہم سب کی موت مقدر فرما دے کیونکہ یہ چیز اختیاری نہیں ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہوں جمعرات کی مغرب کے بعد سے بات بھی یعنی جب دن ڈھل جاتا ہے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد بس وہ جمعے کی وہ جمعے کی موت میں شمار ہوگا میرے رات کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب تک جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو تو وہ جمعے کی موت میں شمار ہوگا بڑے بڑے بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہاں کہاں بخش ہو کے خزانے رکھے ہوئے ہیں ایسے نہیں تو ایسے ایسے نہیں تو ایسے کسی طرح میرے بندے بخشے جائیں اللہ کو جہنم دینا عذاب دینا مقصود نہیں ہے سبحان اللہ بخش دینا پسند ہے اللہ بخشنا پسند ہے معاف کرنا پسند ہے اللہ معین میں کریم تحب منتخب اللہ کو معاف کرنا پسند ہے محبوب عمل ہے اللہ بندوں کو معاف کرنا مانگنے والے تو بنے مانگتے ہی نہیں ہیں مانگنے والے بنے تو سب کچھ مل جاتا ہے میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گھر والوں کو تمام دوستوں کے گھر والوں کو سب مسلمانوں کو جلد فرما کر صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے اللہ تعالیٰ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرما اللہ ان کے خاندان والوں پر ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر اپنی رحمتوں کی کرم کی بارش فرما اے اللہ ان کو دنیا بھی خوب دے آخرت بھی خوب دے اور نسل اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما اور دنیا میں بھی خوب عزت دے اور برکت دے اور صحت دے اور آفیت دے اور آخرت میں بھی خوب خوب انعامات سے نواز دیجیے اور ہم سب کو بھی نواز دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خط محمد و علیہ وسلمین آمین رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ